اور اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے روانہ ہو گیا وہ کئی دن تک پیدل چلتا رہا پھر ایک پرانے گھر کے روبرو آ پہنچا کون ایسا گھر بنائے گا گھنے جنگل میں مجھے یقین ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں رہتا ہوگا میں آج رات یہاں پر آرام فرما سکتا ہوں اوہ یہ تابوت تو بالکل نیا لگتا ہے اس گرد بھرے مکان کے مقابلے عجیب بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر کیوں موجود ہے چیک دروازے کے پاس بیٹھ گیا

پر اس سے پہلے جیک اس کا ہاتھ تھامتا اس کی نیند کھل گئی ہاں؟ ہاں؟ کیا کیا ہوا تھا یہاں یہاں پر کوئی نہیں جو ہماری آواز سن سکے ہاں تم نے درست فرمایا چلو جلدی جلدی اس کے سارے زیور اتار لو رک جاؤ تم یہ کیا کر رہے ہو کون ہو تم میرا نام ہے جیک اور تم اس غریب آدمی کا تابوت آخر کیوں کھول رہے ہو اس طرح توڑنا غلط ہے یہ لو یہ چوبیس سونے کی مہرے ہیں اور بس اتنا ہی ہے میرے پاس لے لو انہیں اور جاؤ یہاں سے پر اس کا تابوت مت توڑو اسے سکون سے آرام کرنے دو یہ بہت زیادہ ہے اسے اس سے کہیں زیادہ ہمیں دینا ہے پر ٹھیک ہے ہمیں یہ چلے گا ہم اس کا تابوت نہیں توڑیں گے الوداع میرے دوست اب جیک کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا تھا پر وہ قطعی اداس نہیں تھا اسے اطمینان تھا کہ اس نے جو کیا وہ درست تھا اس نے دوبارہ سونے اور پھر سے اس خوبصورت لڑکی کو خواب میں دیکھنے کی کوشش کی پر خواب غائب تھا اور ساتھ ہی وہ لڑکی بھی جب صبح سامان اور یہ جگہ بہت خوبصورت ہے مجھے یہاں اکثر آنا چاہیے یقیناً آداب کیا تم راستہ بھول گئے ہو <laughs> میرے لیے راستہ بھول جانا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ میں کہیں جاتا ہی نہیں میں نے اس دنیا کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا تھا ہوا کے ساتھ گھومنے کے ارادے سے آ, یہ تو بہت ہی عمدہ ہے میں بھی دنیا کا سفر کر رہا ہوں تو کیا تم بھی شریک ہونا چاہو گے آ, اس سفر میں ہم سفر کی طرح آ, ہاں بالکل کیوں نہیں اور اس طرح شروع ہوا جیک اور اس کے ہم سفر کا سفر رکو کیا تم نے یہ آواز سنی میں تو اسے دیکھ بھی سکتا ہوں یہ ایک بزرگ خاتون ہے لگتا ہے انہوں نے اپنی ٹکنے کی ہڈی توڑ دی ہے انہیں ہماری مدد چاہیے جیک آؤ چل کر ان کی مدد کرتے ہیں جیک فورن میرا بیگ کھولو اور اس میں سے نیلی بوتل نکالو میں نہیں کر سکتا اس میں تلا لگا ہے میں چل سکتی ہوں میں کود سکتی ہوں میرے پاؤں پہلے سے بہتر ہیں نیک بندو میں تمہارا احسان کیسے چکا سکتی ہوں تم ہمیں وہ لمبی سی کند چھڑی کیوں نہیں دے دیتی یہ او بے شک لے لو بہت بہت شکریہ یہ چھڑی تمہیں کیوں چاہیے مجھے چیزیں اکٹھی کرنا پسند ہے ہر چیز فائدے مند ہوتی ہے جیک کو اپنا نیا ساتھی بہت ہی دلچسپ لگا وہ دونوں آگے گئے اور ایک پہاڑی کے پاس پہنچے میرے خیال سے ہمیں اس پر چڑھنا چاہیے کیا یہ وہ کیا ہے یہ تو پرندے کے پر کی طرح لگتا ہے پرندے اپنے پر پیچھے نہیں چھوڑ جاتے شاید پرندوں کو پتا ہوگا کہ ہمیں کسی مقام پر اس کی ضرورت پڑے گی کیا تم نے وہ دیکھا وہ اپنے آپ اڑ گئے تمہارا بیگ تو تلسمی ہے ایسا کیا مجھے پتا نہیں میں نے اس پر کبھی توجہ نہیں دی چلو چلیں وہ دونوں ایک چھوٹے سے شہر میں آئے سفر کے ہم سفر نے جیک سے کہا کہ وہ سڑک کے قریب ہی انتظار کرے تاکہ وہ رہائش کے لیے عمدہ ہوٹل تلاش سکے انتظار کے دوران جیک نے ایک بہت اونچی اور کرخت آواز سنی ہٹو شہزادی آ رہی ہے کیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیا ہوا یہ وہی لڑکی ہے جس کو اس پرانے شہر میں میں نے خواب میں دیکھا تھا اپنے نئے دوست کو جیک نے اپنا وہ مکمل خواب بیان کیا تو یہ ماجرا ہے تمہیں کل جا کر شہزادی سے ضرور ملنا چاہیے اور ایسا ہی جیک نے کیا صبح ہوتے ہی جیک محل میں داخل ہوا یہ بہت ہی بے جان سنسان سا دکھنے والا محل تھا جیک حیرت میں تھا کہ کیا وہاں کوئی رہتا بھی ہے جب وہ داخل ہوا تو اسے روکنے کے لیے کوئی پہرے دار نہیں تھے اس نے دیکھا کہ بادشاہ بہت غمگین سا اپنے تخت پر بیٹھا ہے بادشاہ سلامت میں یہاں آیا ہوں گزارش کرنے آپ آپ سے کی مجھے مجھے معلوم معلوم ہے ہے تم یہاں آئے ہو میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے ہاں بادشاہ سلامت یہاں انتظار کرو میری بیٹی آتی ہی ہوگی جیک بہت حیرت میں پڑ گیا پر اس نے بادشاہ سلامت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کی اس نے صبر سے انتظار کیا کچھ ہی دیر میں شہزادی وہاں نے کالا لباس پہنا تھا اور یہاں نکاح کے لیے آپ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں ٹھیک ہے کامیاب ہونا پڑے گا میرے ساتھ آؤ جے خوشی سے شہزادی کے پیچھے چل دیا وہ پہلے سے ہی اس کے ساتھ اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا جب وہ محل کے پیچھے اس اٹاری میں آیا اس نے وہاں نیچے ایک جھیل دیکھی یہ تو بہت ہی خوبصورت جھیل ہے مجھے خوشی ہے تمہیں یہ پسند آئی اگر تم میرے امتحان میں ناکامیاب ہوئے تو تمہیں اس جھیل میں پھینک دیا جائے گا بالکل ان کی مانند جو تم سے پہلے نکاح کرنے آئے تھے اب غور سے سنو تمہیں تین دنوں تک ہر صبح نو بجے محل میں بلایا جائے گا ہر دن تمہیں بالکل وہ صحیح صحیح دکھانا ہوگا جو میں سوچ رہی ہوں اگر ایک مرتبہ بھی تم نے غلط چیز دکھائی تو تمہیں اس جھیل میں پھینک دیا جائے گا اگر تم اسے صحیح بوجھ سکے اور مجھے دکھا سکے کہ میں نے تینوں مرتبہ کیا سوچا تو میں تم سے نکاح کروں گی کیا تم رضامند ہو ہاں؟ تم راضی ہو گئے تم مجھ سے بھی زیادہ پاگل ہو مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب میں کیا کروں میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اگر اسے نکاح نہیں کر پایا تو میرے لیے اس جھیل میں میں کے ساتھ رہنا ہی بہتر ہوگا ٹھیک ہے اب سو جاؤ کوئی ترکیب سوچوں گا جیک کا ہم سفر اس کے بارے میں فکر مند تھا جیسے ہی جیک سویا اس نے ایک کمان نکالی اور اپنے بیگ سے ایک لمبی چھڑ بھی پھر اس نے اس پر پرندے کا پر لگایا اور محل کی طرف اڑ گیا وہ اس عجیب و غریب محل اور اس شہزادی کے راز کی حقیقت دریافت کرنا چاہتا تھا جیسے ہی وہ شہزادی کے کمرے کے نزدیک آیا وہ مینار کے پیچھے چھپ گیا اس نے دیکھا کہ شہزادی اپنے کمرے سے نکل کر اٹاری پر آئی وہ حیران رہ گیا اس نے اپنے کالے پر پھیلائے اور اڑ گئی وہ کوئی معمولی شہزادی نہیں مجھے اس کے پیچھے جانا ہوگا ہم سفر نے اپنی کمان اور لمبی چھڑ نکالی اس نے شہزادی پر نشانہ سادھا اور اس پر وہ چھڑ چلا دی جیسے ہی وہ مڑی وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور چھپ کر دیکھا اگلا منظر جو اس نے دیکھا تو وہ سکتے میں آ گیا شہزادی کی آنکھیں ہری تھی وہ یقیناً کسی تلسم کی گرفت میں ہے سفر کا ہم سفر اس کے پیچھے لگا رہا شہزادی اڑ کر نیچے آئی اور ایک گار کے اندر گئی وہ اندر چلتے گئی جب تک کہ وہ ایک بہت بڑے کھلے احاطے میں نہ پہنچ گئی وہاں ایک تخت پر ایک بہت بڑا ڈرامنا ہرا درندہ بیٹھا تھا مالک ایک نوجوان لڑکا جس کا نام جیک ہے مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے ایک اور <laughs> تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لو یہ تم اسے دکھا دینا جو حکم مالک اگلی صبح جب گھڑی نے نو بجائے جیک محل میں آیا اپنے ہاتھ میں ایک ڈبا لے کر وہ شہزادی کے سامنے کھڑا ہوا مجھے دکھاؤ جیک کہ میں کیا سوچ رہی ہوں میری خوبصورت شہزادی تم شاید اسی کی بابت سوچ رہی ہو ہے نا یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ تمہارے لیے میری محبت پاک ہے بہت ہو گیا کل واپس آنا شہزادی بہت پریشانی میں ڈوب گئی کوئی بھی کبھی اسے صحیح نہیں بوجھ پایا تھا پر شہزادی کو یہ علم نہیں تھا کہ جیک کے ہم سفر نے درندے کو اسے دستانے دیتے دیکھا تھا اس رات دوبارہ وہ اڑی اور اس کے پیچھے وہ ہم سفر لگا تھا وہ گار کے اندر گئی اور اس پوری واردات کا قصہ اس درندے کو سنایا وہ بھی اتنا ہی سکتے میں آ گیا تھا پر یہ اتفاق ہو سکتا ہے اس نے اپنے دل میں سوچا اس مرتبہ اس نے اسے تین سنگ مرمر کے کنچے دیے شہزادی نے اپنے مالک کے آگے سجدہ کیا اور چلی گئی اگلی صبح ایک بار پھر جیک نے صحیح بوجھا پورے محل میں خوشیاں چھا گئیں انہوں نے سوچا کہ جیک ایک جادوگر ہے اس رات واپس ہوٹل میں آ کر کل آخری دن ہے میرے دوست تمہارے خیال سے وہ کس بارے میں سوچ رہی ہوگی اس کا علم ہمیں کل ہوگا اس رات ہم سفر سمجھ گیا کہ اسے اس درندے کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا جب جیک سو گیا تو وہ گار کی طرف اڑ کر گیا شہزادی پہلے سے ہی وہاں موجود تھی ناممکن اس نے کیسے اسے بوجھ لیا ٹھیک ہے واپس اپنے محل جاؤ نو بجے سے پانچ منٹ پہلے میرا بھوت تمہارے پاس ایک بکسا لے کر آئے گا کوئی بھی نہیں بوجھ پائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے جاؤ جاؤ بیابان میں اور ایک ایسے پھول کو ڈھونڈو جس پر دھنک کے ساتھ رنگ ہوں اس پورے جہان میں صرف ایک ہی ایسا پھول ہے اسے ڈھونڈو اور کل صبح شہزادی کو دے دو یدی وہ لڑکا اسے صحیح بھی بوچھتا ہے تو وہ کبھی بھی اسے نہیں دکھا سکے گا <laughs> تم تو بہت پیارے ہو چلو چلے اگلی صبح اپنی کھڑکی کے نزدیک شہزادی اس بھوت کا انتظار کر رہی تھی نو بجنے کو پانچ منٹ تھے پر بھوت نمایاں ہی نہیں ہوا وہ بھوت کہاں ہے شہزادی بادشاہ سلامت اسی وقت آپ سے ملنا چاہتے ہیں نو بج چکے ہیں وہاں پیچھے ہال میں پوری ریا اکٹھی ہوئی تھی اس معجزے کو دیکھنے کے لیے شہزادی باہر آئی پر اس کی بابت کچھ تو الگ بات تھی اس کی توجہ بھٹکی ہوئی تھی میری عزیزہ پچھلے دو دنوں سے تم کسی بھی چیز کی بابت نہیں سوچ رہی تھی تم بس وہی کر رہی تھی جو تم سے کہا گیا تھا پر آج تم جس بات کی بابت سوچ رہی ہو مجھے علم ہے کہ وہ چیز کیا ہے وہ وہ کیا کیا ہے ہے بادشاہ سلامت آپ کی بیٹی اس غائب بھوت کے بارے میں سوچ رہی ہیں کیا تم نے یہ کیسے کیا وہ تلس مت دیا شکریہ حضور میں اس محل کا ایک سپاہی ہوں وہ ظالم درندہ شہزادی سے محبت کرتا تھا پر وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا اور جب میں نے شہزادی کو بچانے کی کوشش کی اس نے ہم دونوں پر جادو ڈالا صرف وہ شخص جو اس کے امتحان میں کامیاب ہو سکے وہی اسے نیست و نابود کر سکتا تھا اور آج تم نے ہمیں اس کے تلسم سے آزاد کر دیا خیر میں نے یہ نہیں کیا یہاں میرے اس دوست نے کیا ہے شہزادی میرے دوست سے ملو رکو میں نے کبھی تم سے تمہارا نام نہیں پوچھا تم نے ہر مرتبہ میری مدد کی اور مجھے تمہارا نام بھی نہیں پتا ہے میں خود سے کتنا شرمسار ہوں میں اتنا خود غرض کیسے ہو گیا تم خود نہیں ہو جیک میں صرف تمہاری وجہ سے ہی واپس آیا ہوں واپس آیا کیا مطلب ہے تمہارا جیک تم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے تمہارا نام کیسے پتا ہے میں تو تم سے یہ پوچھنا بھی بھول گیا تھا میں یہ جانتا ہوں کیونکہ تم نے اسے اونچی آواز میں کہا تھا میرے گھر میں ہی جب تم ان چوروں سے مجھے بچا رہے تھے تم نے انہیں اپنا سارا پیسہ دے دیا جیک تمہاری پچیس سونے کی مہریں صرف اس لیے تاکہ میں سکون سے آرام پا سکوں تمہارا دل بہت بڑا ہے ہے میرے دوست اور اب یہاں میرا کام پورا ہوتا تمہیں اپنی شہزادی مل گئی اور میرے جانے کا وقت ہو گیا جیک اداس ہو گیا پر وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے عزیز دوست کو نہیں بھولے گا بادشاہت میں جشن منایا گیا اپنے نئے شہزادے کے لیے جیک اور اس کی شہزادی اس کے بعد ہمیشہ راضی خوشی رہنے لگے